ایک منشانہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے قاتل بہت سے اوروں کے کارنامے شاہوں اور شاہ والوں کے کھاتے چڑھتے آئے ہیں اور آتے وقتوں میں ان کارناموں کے حوالہ سے شاہ اور شاہ والے جانے اور پہچانے گئے ہیں اسی طرح نہ کردہ یا شاہوں کے کردہ پاپ اور جرم کمزوروں کا مقدر ٹھہرے ہیں ہٹلر انسانیت کا بدترین دشمن کہا جاتا ہے لیکن اٹھارہ سو ستاون میں خون میں رنگ دینے والا چٹا صاحب حال پر نہایا تاریخ کے پر تاریخ کے تاریخ اوراق پر نظر آتا ہے دھرتی اور دھرتی والوں سے غداری کرنے والے شورے فا میں داخل ہوئے اندھیرا اندھیر یہ کہ آج بھی انہیں قوم کے ہیرو سمجھا اور جانا جاتا ہے شکورے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا حالانکہ وہ بے شاہ یا کسی شاہ والے کا مشقتی تھا صبح جاتا رات مجسر آتا بیوی بچوں پر خرچ کر دیتا اپنے لیے ایک پانی بھی ایک پائی بھی بچا کر نہ رکھتا اس کا موقف تھا اگر یہ پل سمجھ گئے سب سنبھل گئے تو وہ سفل ہو جائے گا اس کا خلوص اور پیار اس کی کپتی بیوی کے نزدیک صفر کی حیثیت نہ رکھ پاتا خیال تھا کہ شکورے نے باہر باہر بہت کچھ جمع کر رکھا ہے اور اس جمع پونجی پر شام بن کر بیٹھا ہوا ہے لاکھ لاکھے قسمیں کھانے اور یقین دلانے کے باوجود وہ اپنے ہاتھ پر ڈتی ہوئی تھی وہ چاہتی تھی کہ ساری جمع پونجی اور مکان جو شکورے کو وراثت میں ملا تھا اس کے نام کر کے مرنے کی کرے اس کے تھا ہی کیا جو بیوی کے نام کر دیتا رہ گیا مکان وہ کون سا اس نے قبض میں لے جانا تھا بچوں ہی کا تو تھا اس کی بیوی کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ حاصل کر کے اپنے یار ڈرائیور کے ساتھ جنت بسانا چاہتی تھی خود تو سارا دن کھاتی پیتی اور جی بھر کر سوتی جب گھر آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رات گئے تک اس اس اس کی ماں بہن ایک کر کر دیتی دیتی وہ وہ باتیں سے کا کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوتا وہ جان چڑھانے کی لاکھ کوشش کرتا مگر کہاں جی بڑی مشکل سے خلاصی ہوتی تو بن کھائے پیے صبر شکر گھوم پھر کر سو جاتا وہ یہ سب اس لیے برداشت کرتا کہ اس کے بچے بڑے ہو کر یہ نہ کہیں کہ اس کے باپ نے انہیں میں چھوڑ دیا تھا ایک دن تو کمال ہی ہو گیا سانو نے ایسا الزام اس پر رکھا جو کبھی اس سے متعلق رہا ہی نہ تھا لڑائی میں کہنے لگی تم نے اپنی پہلی بیوی اور بچے کو اپنی مشوق مشہور کے لیے زہر دے کر مار دیا تھا اس بیوی کو مارا جو اس کی جند جان تھی جبکہ بچہ بڑی منتے مرادوں سے پیدا ہوا تھا شکور نے پوچھا یہ تمہیں کس نے بتایا کہنے لگی تمہاری بھرجائی نے جو بڑی کھری عورت تھی وہ کھری عورت تھی جو, جو, جو پچاس خسم بدل کر آئی تھی سچ اور حق کی سخت دشمن تھی وہ یہ سب سن کر بڑا حیران ہوا اس نے اپنے بچے اور بیوی کو اس رجو کو یہ مارا جسے اس نے کبھی دیکھا سنا ہی نہ تھا جان پہچان جب پیار محبت تو بڑی دور کی بات آدھی رات کو با آواز بلند کہی گئی اس بات کو آج چالیس برس ہو چلے ہیں وہ بامشکل چلتا پھرتا ہے لوگ اسے آج بھی بیوی اور بچے کا قاتل سمجھتے ہیں وہ میں سب کلام مقدس رکھ کر قسمیں کھا چکا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں چور یار ٹھگ کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس کی شرافت اور علاقے کے لوگوں سے بلائی کسی کو یاد تک نہیں کیا مجھے کہ اسے اس کے بچے بھی بڑی امی اور اپنے بڑے بھائی کا قاتل سمجھتے ہیں حیرت کی بات یہ کہ شکورے کی بیوی نشا کی نشا تھی نشا والی تھی اس کے باوجود اس کا کہا شاہ یا شاہ والی کیسا ثابت ہوا شکریہ جناب